جوانیاں لٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے اب رہا کے ہاتھیوں کو مار کے بھگائیں گے جوانیاں لٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے جوانیاں لٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے اب رہا کے ہاتھیوں کو مار کے بھگائیں گے اب رہا کے ہاتھیوں کو مار کے بھگائیں گے اب رہا کے ہاتھیوں کو مار کے بھگائیں گے ہار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے جوانیاں لوٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے انڈیا میں بھی گھر گرے خدا رحم بھار کے حکمران کے ایسے ہی ہے شوق اس وطن کے حکمران کے ایسے ہی ہے شوق اس وطن کے حکمران کے ایسے ہی ہے شوق اس وطن کے حکمران کے جوانیاں لٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے اب کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے اب رہا کو مار کے بھگائیں گے مار مار کے کے بھگائیں بھگائیں گے اب رہا بھی خانہ خدا گرانے آیا تھا اب رہا بھی خانہ خدا گرانے آیا تھا یاد ہوگا پنچھیوں نے کیا سبق پڑھایا تھا یاد ہوگا پنچی سبق پڑھایا تھا یاد ہوگا پنچھیوں نے کیا سبق پڑھایا تھا یاد ہوگا پنچیوں نے کیا سبق پڑھایا تھا جوانیاں لٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے مسجدوں کو توڑو گے تو ملک ٹوٹ جائے گا مسجدوں کو توڑو گے تو ملک ٹوٹ جائے گا جائے گا وطن بھی ٹوٹ جائے گا خدا بھی روٹ جائے گا وطن بھی ٹوٹ جائے گا خدا بھی روٹ جائے گا جوانیاں لوٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے جوانیاں لوٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے اب رہا کے بھگائیں گے کمار کے بھگائیں گے اب کو گے اب بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے طالبات حفصہ للبنات تم عظیم ہو طالبات حفصہ للبنات تم عظیم ہو ڈٹی رہو کہ واللہ پر سے سرات مستقیم ہو ڈٹی رہو کہ واللہ بر سرات مستقیم ہو ڈٹی رہو کہ واللہ بر سرات مستقیم ہو جوانیاں گے مسجدیں بچائیں گے جوانیاں لوٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بگائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بگائیں گے ابراہ کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے مار کے بھگائیں گے افسل البنات سے دو حق کی ہے اٹھی افسل البنات سے دو حق کی ہے اٹھی یہودی تل ملا اٹھی یہودیت کی ٹاؤٹ تل ملا تل ملا اٹھی جوانیاں لٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے جوانیاں لٹائیں گے مسجدیں بچائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے اب رہا کے ساتھیوں کو مار کے بھگائیں گے اب رہا کے ساتھیوں